سارے نبک پور سے کتاب کی قدرت سے مزاحی سے اکائی مطلب کھولے گی سارے بلکہ کسان کتاب سے قدرت سے مذاہب سے اپنی موجود سے ہکائی کھلے گی ضروریات مان سب سے جنمت ہوگا یہ خود کے سے لگا رہے ہیں ضرور ہے خدا ضرور کے امکانات ہیں خرچی کی علی استعمال ہوئی ہے تو اس سے ضرور ہے اور جو وہ قدمت حق میں وہ ظاہر ہو کر بظاہر کو لحاظ سے میں رپورٹ ہوئی لیکن بظاہر میں ضرور کے باوجود خدا کی بات کے ساتھ قائم ہے اور کسی چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جتنی ان کی ہمت کا سب ہوتا ہے انسانوں کے اندر اپنی جن کتاب کو جن کتاب کو دیکھتے تھے جو بجائے نے کتاب کا ضرور دیا ہے ان پر سمجھاتے ہیں عام طرح ان اسے شاید چلنا کہتے ہیں یا عالم روپیے عالم جو مروسی ہے وہ ہو جو ہوگا انسان کو خدا کی کتاب گی خدا کی کتاب کے درد کی شکل کھلتی ہیں کسی کھلتی ہیں کتاب جیسے خدا کی بات نام پہنا ہے ساتھ نام بناتی ہیں اور وہ زیادہ بھی کھلے گی خدا جانے کے ساتھ سوچتا ہے کس طرح سوچتا ہے تو پساب کے وجود سے انسان کے ایمان میں خدا کے یقین میں خدا کے تعلق میں اور پساس کی دن بندی میں شعب شعور ربانیہ کا بدول ہوتا ہے شعور ربانیہ اور اور رب ربدانیہ اور کتاب کی کاغذ کا ضرور ہوگا جو کہا کیا کون ہے جملیات کے شکار کا ضرور تھا اور وہ شکار کا ضرور کس طور پر ہو رہا تھا کیوں پر ہو رہا تھا جاؤ جائے گا اسی قدر اس کی معرفت سامنا ہوگی اور اسی قدر اس کی اس نام پر پورا ہونے پر سب تعلیم کے کی حقیقت اس پر کھلتی چلی جائے گی اور پھر اس شخص کا حال جو ہوگا وہ اس عالم کے جتنے بھی تصد ہیں اور کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان جملہ تصویرات کو اور ان جملہ توجہات کو ان چیزوں میں نہیں دیکھے گا بلکہ وہ حقیقت میں سارے سارے ہی میں جاری رہے گا اور کتاب کا یعنی جیسے کہ بلا کسی کسی بلا کروں کہ اوپر ایک پرندہ اڑ رہا ہے اور نیچے ایک کا دایا چل رہا ہے اور شاید کو وہ حقیقت نہیں سمجھے گا بلکہ نہیں سمجھے گا کہ سب جو ہے وہ سمندے کی حقیقت ہے اسی طور اس کو وہ سب کچھ وہ نہیں دیکھے گا بلکہ جن صفات کا ضرور ہے ان صفات کو اس کی نگاہ ٹکی رہے گی اور ان صفات پر نگاہ ٹکنے کی بنا پر اس کا تعلق رب زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا یہ ہوئی حقیقت یعنی حقیقت کہہ لیجیے یا اجمالی طور پر کیوں کہہ لیجیے کہ یہ سہ کسات کی منزل ہے اور سیر کتاب کسی پر اجمالی کھولی گئی کسی پر تفصیلی کھولی گئی اور کسی پر پچپن دی گئی کسی پر کھو دی گئی اور کسی کو معائنے کے طور پر محمد ستم کو کتاب کو کس روپ سے دکھایا گیا اور یہاں دیکھو نہ الفاظ میں نہ الفاظ میں وہ جان ہے لیکن بڑا تھا آنکھ وہ ہے جو آنکھ نے جو دیکھا جا دیکھا کیوں کر دیکھا یہ وہ جانوں گا ان کا خدا ہے اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے عالم لاہوت کی طرح عالم لاہوت کہتے ہیں جہاں سند لاہو حق اللہ اللہ نہیں ہے اور جات پہنچ لوں دیکھو اس عالم میں امیری طور پر وہ حضرات مسائل جن پر صفت ذاتی کی تبدیلی ہو جاتی ہے نیت یہ ہو جاتی ہے ہندوں میں ہند آسام میں تھا مطلب یہ نہیں کہ آسام اللہ کے خلاف نرکی کرتے ہیں لیکن کی تجلی کیونکہ شعور میں کتاب ربانی کا مجموعہ ہے اس بنا پر وہ ہر طبقے کے ساتھ ہر طبقے کے ساتھ اس کے دکھ کا معاملہ کر لیں گے لائن کو خدائی سے جوڑیں گے لیکن اگر مرضی میں بیٹھے گا تو مرضی ہو جائے گا ہند میں بیٹھے گا یہ نہیں کہ ان کے ساتھ مل جائے گا لیکن یہ کہ ان کی نرمی اور ان کا طریقہ جو ہے خاص اس کو اختیار کرے گا جنگ یعنی ہی ایک آسان بسوں میں تو جلدی یہ ذاتی والا جو ہوگا اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ وہ ہر طبقہ یہ سے اس کے مطابق معاملہ کر لے گا وہ سب ایک صرف کا یا دو قسم کا مطلب نہیں ہوگا بلکہ خدا کی صفت جمال و نوال و کمال و جلال تمام کتاب اجنحال ہوگا اتن حال نہیں ہوگا اور ہر ایک سے معاملہ رخ سے کرے گا جیسا کہ اس کا معاملہ دیکھو اس میں مثال مہاجی امداد اللہ کا اللہ ہے میرے مرضی ان پر سجلی سجلی کا پر ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں کہ جلدی اور ہوتی ہے تجلی اور ساتھ کا تبصر ہے اس کی بنا پر آپ ان کے خلوقار میں ہر وقت کے لوگوں کو پائیں ہر وقت کے یعنی کہ وہ شریعت سے باہر ہوتے ہیں شریعت کی حدود کے اندر مختلف سرکار سے مختلف قسم کے معاملات کرنے والے یہاں تک پیدائ دن کہیں گے کہ یہ تو دیش کہاں کا کہاں ہے یہ تو ہو گیا کہاں اس میں نہیں ہوں گے وہ تو حدود وہ کیونکہ خدا کے دشا سے کا ایک اب اجتماعی طور پر ان کو پڑ جاتا ہے اس کے ساتھ تجلی کے جو منجلوہ گاہ اطاطن منظر کتابن عظیم مہارا نیتا وہ جو کچھ سے ذات ہیں بات جو صرف پر آ گئی کچھ سے ذات ہے ان کا معاملہ اور تو کچھ سے احتساب جو ہے ان کا معاملہ اور ہاں ہاں دونوں کی چند وقت قبیل ہے قربان گاہ پر تو چل چکے ہیں آئے ہیں تو بہرحال اب یہ جو ہوگی عام لوگوں کے لیے عام سہولیات کے لیے بات کی دلّی جو ہوگی تفصیلی ہو یا اجمالی ہو وہاں حقیقت کے ساتھ باہر نہیں ہوگی بلکہ اس کو منع بھی کر دیا گیا اس کے سوچنے سے بس وہ ہو کر ان پر ان کے اثرات کو تاریخ کرتے گی کہ انہیں بات کو کسات کے وکیلوں کو ان پر تاریخ کرتے گی لیکن انبیاء پر ذات کبھی سلام کر جاتی ہے سلام کی کتابیں رکھنے سے ہے تو اب اگر چاہیں ہمارے ہمارے علم میں ہمارا علم اتنا قوی نہیں ہے لیکن ہمارے علم میں جہاں تک کہ تعلق ہے کہ ذات کی جلدی روز کے لحاظ سے اس میں صرف سید الانبیاء حبیب الحمد خدا محمد مصطفیٰ کا منت ہے اور وہ تجلی یہ جو کہ محمد کی ذات پر ہوئی کیونکہ حضور کی حضور کی و لبزن جسن و روح اللہ نے اگر نے چن لی تھی حسن نبوت کے لیے اور سیادت انبیائی کے لیے اور کمال روحانی کے لیے اس لیے اس کی بناوٹ ہی کچھ اس پر تھی کہ وہ متحمل ہو سکتی تھی تجلیات ذاتی کی بھی لیکن ان کے عالم متحمل نہیں ہو سکتا تھا اس بنا پر اس عالم سے نکالا گیا اور وہاں پہنچایا گیا جو عالم بھی متحمل ہو سکتا تھا اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیات تجلی کے ذاتی سے بلکہ یوں کہیے کہ اپنی شفیقت ذاتی سے نوازا اور اس کے بعد حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ آیا جو آیا جو سے رسم کا سینا تھا کہ اسے سنبھال گئے اور سنبھال کر کے پاس رہے کہ یعنی لوگوں کو جو پتہ بھی نہیں کرنے دیا کے اندر کیا آگ ہے کیا چیز اندر دیے گئے ہیں ہمیشہ یہی جلدی کر رہے گیا ایسا اب اور ایسا ضرور دیکھو اس میں ایک اور بات میں یہ کہوں کہ جنگی کے ذاتی کے ساتھ اب بیس کا انتہائی کمال نصیب ہو گیا ان کے خدا نے کہا اور شیبر شان کھلی اور خدا کی ذات کی سے جو ہوا ہاں جی، تو تمام وہ جتنے بھی پلٹے تھے جو کہ ابدیت کے کمال کی وہ میں رکاوٹ آتے ہیں وہ سب کے سب جلد ہے اس کے ذریعے سے اور آپ ابدیت کے کاملا کے مقام پر تائز ہو گئے خدا کی ذات میں واقع خدا کری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سپا کے کے کمال میں واقع ادا تو ذات کی تجلی کا سب میں سمجھتا ہوں یہ بات ہاں، یہاں اب تو ہوں کہہ کر سارا ضروری ہے وہاں بھی پہ ہار آپ دے ہوں نہ ہوگا تو بندے پر جب تجلی ہے یعنی خدا نے دکھایا تو اب وہ چاہے جب سامنے آ جائے ہے ساہوں دل کو لے جن سے نکلا جائے ہے جب کتاب جب ذات کا وجود ہوا اب ذات کے ساتھ کیا رہ کیا جاتا کتاب جب کھلتی ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے منتی ہم ماں بل ہی آ پھر تو ہی ماں تو میں ہے کہ گیا ابھی تم کا میں کیا ہے کیا کرنا ہے ذات کو محکوف لاتا یاد یا کیا ہے یا خسی ذات کو لتا اور وہ داط جو کہ خطی ہے ذات کے لحاظ سے عطا کے لحاظ سے ظاہر ہے یعنی جب انتقال ریب ہو گا جب تصویر ہو گیا انتقال نہ ہو رہا اسی طور پر کتنے میں بہرحال تو میں نے اس کہہ کہا تھا کہ جب ذاتی تجلی ہوئی تو سفارتی کی تجلی میں جب انسان گم ہو کر رہ جاتا ہے اور سید میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرما دیتے ہیں کیا کہتے ہیں یا مرچی شکار سے جلدی ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان ہر چیز میں الہی سب سے ساحلیت حساب کھل جاتی ہے سارٹ حساب کھل جاتی ہے بس یہ تمام عالم جو ہے نا بس یہی دکھائی دے دیتا ہر بننا کچھ سب غنی یعنی ضرور دکھائی دیتا وہ جو کی تجربی ہو ہوگا ابدیت کا کمال اس مقام پر شائد ہوئے جس مقام پر کوئی کر میں چاہتا ہوں کہ دلی کے ساتھ اثر تھا اس مقام پر یعنی کہ میں تو ایسا بنتا ہوں جتنی نتیجے پاس سو میں ہو اور جتنی آپ نے آئے جیت ہے اور جتنا آپ نے اپنے کو مٹایا ہے کسی کو نہیں مٹایا کسی نے نہیں مٹایا اور میں یہ کہوں کہ یہ ایک اس سے جلدی یہ ذات ہی کا اثر تھا نہیں پہنچایا وہاں یہ سنا ہے کہ جس وقت حضرت کیا نام ہے ان کا جنہوں نے جن کے لیے نبی پاک قسم کا ہاتھ باہر نکل آیا تھا جس وقت کے ہاتھ کو بوسا دیا ہے تو آپ کے باہر پڑ گئے ہیں جہاں کی جتنی ہوتی ہے نا تو وہاں دیکھتے ہیں باہر کرنے تو نہیں کر نہیں کر سوال ہوتا ہے کہیں مجھ میں کچھ بولنا ہے اس کے لیے ہاتھ نہیں تو خدا ہر حال میں رکھ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا کہ خدا ان قدوس خدا ان قدوس کی قدرت اور حکمت نے کیا تھا کہ محمد سسم کے اس مقام پر فائز کر دے اس مقام پر کوئی بھی ساتھ کی فائز نہیں ہوا اور بات کو دکھا کر اور کتاب کو بتا کر آپ کی آگے کریے سوچا کی اصطلاح سارے ملاپوت سارے بہادور سارے لاہوت کو مکمل و کامل کر دیا علیکم نے بات ہے رنگ بات ہے نا جی پورا مکمل کر دیا کیونکہ اور اس سے آگے کوئی آ نہیں سکتا تھا اس لیے وہاں پہنچایا جہاں کوئی نہیں پہنچا دوسرا سوال کیا یہ اصل میں نیچے ہیں اہل کلام اہل کلام کی نشیداتیاں ہیں کیوں نہ بند حقیقت کا ہوا سی باقی جہاں تک ہے میں اس کی تم سمجھ گئے اور بات یہی ہوگی کیونکہ حقیقت میں کلام نفسی کلام ذاتی اور اسی طور پر دوسرے جو کہ انہوں نے کلام کی سے بیان کی ہے اس میں اصل میں نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو بندے کے ساتھ سے بات اپنی کر کرنا بچوں کی بات یہ سال خاص نہیں ہے یہ صحیح ابھی نیوز کہ اللہ پاک کی تھا کہ باتوں کے وہارت نہیں ہوتے ہی نہیں ہوتے ہی یہ نہیں ہو تو سمجھے دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ ہاں جو ہوتا ہے بندے کے پل سلحان اس وقت ہوتا ہے ایسے انسان کا قلب جو ہے ہر حال میں کسی نہ کسی فکر میں یا خیال میں مبتلا رہتا ہے اور جس وقت الہام کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت نوعیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا قد جو ہے وہ غیر سے تارے ہو جاتا ہے غیر کی آخ گندگی ہوتی تو خود بخود خدا کی طرف سے جیسے کہ آپ کے دل میں جس قصہ آتا ہے جس قصے کے لفظ نہیں ہوتے اور جس قصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے الحام رحمان کی طرف سے ہوتا ہے کسی طور پر انسان کے فرض پر جب سے رکائے رفتانی ہوتا ہے اس کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے اب وہی بات ہے کہ لڈو کا وہی مزہ سمجھے کہ لڈو کو کھائے اور وہ جس وقت کے یوں کہیے کہ جب الحام کی نوعیت ہوتی ہے اس وقت قلب پر بارتا ہوتی ہے جیسے ایک یوں کہیے کہ سبزوں کا خطرہ بخود آ جاتا ہے تو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اب جس وقت وہ آتا ہے وہ اپنی خاص مرانیت کے لیے ہوتا ہے اپنے خاص ایک مزے کے لیے ہوتا ہے مولانا نے سنایا اے خدا جنواں جارا مقام کندر کلام اے حق میرے جان کو وہ مقام دکھا جہاں کے حق کے بغیر کلام اگا سکتا ہے یعنی اپنے الہامات کی الہامات کی کازوں نظور میرے کل پر کر تھے کہ جس کی وجہ سے ہر ہر کو سوچ کے بغیر میں تیری بات کو سمجھنے لگوں اب یہ ہر کو سوچ کیا ہوگا ہر سوچ یعنی دیکھو خدا کی ذات جو ہے وہ ہر کو سوچ کی پابندی نہیں وہ ہرفروٹ کی پابند نہیں وہ ہر فروت کے بغیر اپنے عجوم کا القاع کر سکتی ہے لیکن اگر چاہے تو وہ قادر ہے کہ اپنے عجوم کو لفظوں کے لحاظ سے بھی اپنے کسی بندے کے پل پر بات فرما دے جیسے کہ حضرت قاسم محبوبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو حضرت حاضر صاحب سے متفق ہوئے ان کی اور وجہ سے اور میں ان کا متفق ہوا ان کے عجوم کی وجہ سے حضرت فرمائیں کہ عظیم حضرت پر ایسے وارد ہوتے تھے جیسے کہ ایسے وارد ہوتے تھے جیسے کہ بارش اترتی ہے اور فرمایا کہ حضرت اب رکھنے والے نہیں تھے لیکن بیان کے دوران میں ایسی ایسی اصطلاحات بیان فرما جاتے تھے جو کہ کی اصطلاحات ہوتی ہیں جب ہم نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ ضرور ہوتا ہے میرا اس میں کوئی دھیان نہیں ہوتا تو یہ بھی میری ہوتی ہے کہ اوقات واقع الہیہ الفاظ کے ساتھ لازم ہوتا ہے اس بنا پر یہ جو کہا گیا کہ اولیاء اللہ کے الفاظ کی منصوبات جو ہیں ان میں الفاظ کی حفاظت بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ الفاظ میں جو نظامیت اللہ کی ہوگی وہ دوسری بات میں نہیں ہوگی کہ کس میں سدا کے کسی موجود ہے چلی آ رہی ہے جو فیضان ہو کر ہے یہ سلی یہ سب اب جو میرا شیر ہے الہام ہے الہام کی نیت ایک چیزیں ہے یعنی جی کہیے کہ برود برود مانل کلام برود مانل کلام کے قلب پر اللہ کی اس کی طرف سے کسی حقائق کا بغیر لفظوں سے ضرور ہو جانا اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ کے ساتھ مروج ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ اندر اندر آتی ہے اس میں درد کسی کوئی نہیں ہوتی یعنی بات کا کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا اور جو کلام ہوتا ہے تو یہ الہام ہوگا اور یہ ندیوں کے رخ کا الہام نہیں ہوگا اس میں کیونکہ قلب جو ہے محبت تو بنے گا محبت تو بنے گا محل تو بنے گا اعلان علم الہیہ کے ضرور کا لیکن شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے نسال سے چیتانی یا اس کی کوئی گڑبڑ کرتے ہیں اس لیے ہر الحام جو ہے وہ حجت نہیں ہے الہام وہی حجت ہوگا جو کتاب و پر پیش ہوگا کیونکہ نبی کا الہام جو ہے وہ محفوظ خطا ہے اور غیر نبی کا الہام جو ہے وہ محفوظ ارل خطا نہیں ہے اور کسی طور پر دیکھو نبی اللہ سن کی ذات گرانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محل بنایا اپنے علیم کے وزیر کا آپ کی زبان کو اللہ نے وہ نط دیا جو کہ نطے الاحی تھا وہ زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے جو کلام نکلتا تھا وہ سب کو اس بات الہیہ کا مدد تھا آپ اپنی بات سے نہیں کہتے تھے خدا کہلواتا تھا لیکن اس کے باوجود امین کلام جو ہے محمد وسلم کا یہ مچہ راستہ کا یہ کا ضرور ہے اور نبوبت کی کے اندر کیونکہ نبوت کی شان رکھی ہوئی ہے نبی غیر نبی جو ہے بات کرتے ہیں خاص طور پر محمد لکلم تو ان کے ہر کلام میں ان کی نبوت کا پیغام ہے نبوت کا فیضان کیونکہ نبوت حقیقت میں محل ہے اور روزے الہیہ کا اس لیے جو بات محمد قسم کی زبان سے نکلتی ہے وہ حقیقت میں ہی کی بات ہوتی ہے اسے ہم بہت غیر مخلوق کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے ہم حدیث کچھ کہتے ہیں تو حدیث کچھ الہام سانے رفتانی ہے الہام ربانی ہے جو کل کے نظاہر محمد پر اترا اور الفاظ کے ساتھ اترا اور خدا نے دل ہی دل میں کہا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا دل میں ایک بات آئی اسے ہم قدام نفس کو کہہ لو اور یعنی دل والا کلام جو دل میں اترتی ہے بات اور اس کے علاوہ ایک ہے زمین تو وہی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہی فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے کلام ربانی خدا کا کلام نا الفاظ کے معانی کی خدا کے لفظ خدا کے پھر کے اس کا سہوا یعنی جی کہیے کہ قرآن علینا ہم پر ہیں ہاں؟ ان میں الائنہ کب ہوں ہوگا پڑھنا اس کا پڑھنا اس کا کرنا یعنی صرف قرآن کی صرف قرآن کے بول قرآن کے لفظ جو بھی ہے یہ کلام خدا بندی ہے اور یہ کلام خدا بندی اللہ صبار کی حکمت نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر ابارے لیکن وہ سینے پر اتر نہیں رخ یہ نہیں تھا کہ جیسے الحام کی نوعیت میں کلام اندر سے خود بخود پھوٹتا ہے یہ بات سمجھ کلام طلحان کی نوعیت میں کل کے اندر جیسے چشمہ اندر سے چھوٹتا ہے کلام خود بخود ہر کو سے چھوٹتا ہے اور الفاظ کا جامع پہنتا چلا جاتا ہے وہی مجھے نہیں اور بات ملاحدہ کو جو دھوکھا ہوا جو کسی بنا سے ہوا تو دن سے ہے وہ بھی ایک معنی میں الحام ہے اور جیسے کہ اندر سے چشمہ پھوٹا ہے اس چشمے کے پھوٹنے کو الحام کے معنی کو انہوں نے کہہ دیا کہ کلامی محمد بھی ہے خدا کا کلام بھی ہے محمد کا کلام بھی ہے یہ بات نہیں ہے قرآن جو ہے اس کا مضبول جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو اس کی نیت اندر سے چھوٹنے کی نہیں تھی اس کی اس کی حقیقت جو تھی وہ مزدور کی تھی یہ خدا کی طرف سے فرشتے کے وقت فرشتے کے ذریعے سے الفاظ معانی کے ساتھ الفاظ معانی کے ساتھ اور اپنی قرآن کے خاص لہجے میں خاص مجھ سے قرآن کو اتنے اتنے لہجے میں اتارا گیا اپنے خاص لہجے میں مستقل اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ وسلم کے قرض پر فرشتے جبریل کے ذریعے سے اتارا اور وہ جبریل کو امین اس لیے کہا گیا کہ جس طور پر بلا تصویر مضمت کروں کہ ایک سوپ ہے اس میں جو لفظ آتے ہیں اس میں سوچ بھی نہیں ہوگی الفاظ بھی بڑی ہوگی محمد لگت ایک درست ہے تو اسی طور پر مریض جو ہیں وہ بلا تشریح بلا تشریح یوں کہیے کہ خدا کے کلام کے حامل ہیں اپنے لفظ میں بھی اپنے معنی میں بھی اپنے لہجہ میں بھی اور اس امانت میں ذرنا برابر کمی جیسی نہیں ہو سکتی جو کلام خدا خود فرماتا ہے قرآن کے اس سے وہ پورا کا پورا جدید امین ذریعے کی حیثیت سے لا کر نبی پاک سات پر اتارتے ہیں آپ کا قرض اس کو لیتا ہے آپ کا سہن اسے سمجھتا ہے اور قرض میں اللہ تبار کرتا اسے جمع دیتے ہیں اور وہ جو قرض سے نکلتا ہے تو وہ نظر محمد میں نہیں نکلتا وہ الفاظ محمد اللہ وسلم میں نہیں نکلتا وہ اندر کا چشمہ نہیں وہ باہر سے محبوب ہے وہ جیسے قرآن نے کہا وہ دل حق کے انضمنا ہو حق کے نظر اللہ نے حق کے ساتھ اتارا انہیں حق کے ساتھ اترا یہ بات نہیں تھی کہ راستے میں ملاوٹ کرتی ہے بجول امین نے یا قرض محمد امیر نے اس نے کوئی اپنے الفاظ کو دور کیا ہو یہ پورا کی پوری ایک امانت رفتانی ہے وہ اپنے الفاظ و معانی کے ساتھ اپنے لہجوں کے ساتھ خدا کی بات سے محمد قسم کے اور پاس پر اتری اور پھر خدا نے خود اسے محمد قسم کے زبان سے اسی لہجے میں نکلوا دیا جیسا کہ خدا لہجہ چاہتا تھا اور جس لہجے کو سن کر باب صحابہ نے اسی لہجے میں لیا اور محمد قسم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ قرآن کو اسی طرح تازگی میں سنے جس طرح تازگی میں اترا ہے تو وہ اتنے ہم نے سے سن لے یہ نصوص سے سنتے آپ جو کیا بات تھی یہاں جو نہیں تھی کہ الفاظ میں نے کہا الحان میں سوتا اندر سے پھوٹتا پا اندر اللہ پتا رہا وہ چاہے بھول بات جیسے وہ چاہے وہ جاتے ہیں کسی طور سے اندر سے پھوٹ یعنی چھوٹ پڑتی ہے کہ الحام کی صورت میں الفاظ جو ہے وہ دوسرے ہو جاتے ہیں لیکن جو قرآن ہے قرآن لفظ ہاتھ سے خدا کا کلام ہے امین کے ذریعے سے امین کے سینے پر اتارا گیا اور امین کے صحیح سینے میں اس نے خیالت نہیں کی نہ لفظوں کے لحاظ سے نہ مانا کے لحاظ سے نہ حقیقت کے لحاظ سے جو آیا تھا اترا تو اسی طور پر اترا جا کے خدا نے اتارا اور دل حق سے نظر اترا اور اب جن لوگوں کے کاموں پر پہنچا یہ خدا کا کلام تھا اور قرآن حقیقت میں لفظ مانا کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے جو خدا کی ذات سے قائم ہے یہ مخلوق نہیں بس کی بات کے ساتھ اور اس میں اگر ہم کلام نفسی کی دوسرے کلام مختلف ہونے میں مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے مختلف آلکل میں کلام والوں میں نشدارتیں کی ہیں لیکن شداختوں کی بات یہ ہے کہ اصل بات جو ہے کلام غبدانی کلام غبدانی ہے اور اس کے اترنے کی مختلف صورتیں ہوئی ہیں بعض اوقات کس رخ سے اترا بعض اوقات کس رخ سے اترا لیکن حاصل شب کا یہ ہے کہ کلام ربانی یعنی قرآن کریم جو ہے محمد وسلم پر مانا کے لحاظ سے دین کے رابطے سے آیا آپ کے قلب پر اتارا گیا لیکن قلب سے جب اس کا زبان پر اظہار ہوا تو اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی محمد وسلم کے سی احساس کی یہ امانت ہے جو کل سے محمد الفاظ معنی کے ساتھ اتاری گئی اور زبان محمد وسلم نے اسے پورا کا پورا بغیر کسی کمی دیکھی کے یہ اپنے خیال کے یہ اپنے تصور کے یا اپنی شخصیت کو بیچ میں ڈالنے سے اسے ظاہر کر دیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے تو وہی جیسے کہ انتقال سے کی بات میں کہہ رہا تھا وہ ان آئے تم کبھی نہ بیان کرتے یا جو ہے رسول بلو اسلام بلائی لئی پر بفل سنا بلب کر سالا یا یوں نہ کہتے وہ یک سن ولہ حق سن یا وہ نہ یوں کہتے اگر طبق اللہ کیا اس کا ایکسپیرئنس ہوگا سب وقت کو شاید اسلام والے جدید اسلام والے کے وقت میں بلکہ یہ حقیقت ہے اللہ کے محمد کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ہے اور اس میں دیکھو اب کیا بات ہوگی وہی یہ جلی ہوگی اسے ہم دوسرے لگ میں وہی جلی کہیں گے وہی یہ جلی ہے آتی ہے کس کے ذریعے سے جبریل کے ذریعے سے وہی یہ حسی کی نوعیتیں ہم اسے الحام میں بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے کلام مستی میں بھی کہہ سکتے ہیں حضرت رخ کا بھی کہہ سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مل کرے نبیت کا اظہار جو الفاظ کے رخوں سے ہوا اسے بھی ہم صحیح کہہ سکتے ہیں لیکن وہ غیر مسلو ہوگی یہ مسلو ہوگی صحیح ہے ابھی سے کسی اور سلام ربانی کا بھی سب سمجھے حدیث قدسی وہ ہے جو اندر سے چشمہ پھوٹا اور محمد قسم کے دل پر ڈال دیا گیا اور قرآن وہ ہے جو کہ فرشتے کے ذریعے سے آیا اور مانا کے لحاظ سے آپ کے پل پر ڈالا گیا اور آپ کی زبان سے چلوایا گیا آپ وقت شوق یہ ہوتا تھا کہ زبان سے اسی وقت میں یاد کر لوں کہا گیا نہیں نہ تو نشان کا نصاب جبا دے ان میں دنوں بنا قرآن ہاں۔ بس بہرحال یہ کچھ آیتیں ہیں سننا میں ان میں علیہ میں تو پھر تک بخش اللہ سے دے دیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اور ہے اور حدیث قدسی اور ہے الحان ربانی اور ہے اور محمد لطف کلام نبوت اور ہے لیکن سب ایک ہی سوچے کی مختلف دھاریں ہیں ایک ہی سوچے تھی اس لیے جس نے نبی پاک سوسم کو سلام کو لیا اس نے خدا کے سلام کو لیا اور جس نے محمد وسلم کا استدا کیا اس نے خدا کا استدا کیا جس نے محمد وسلم کی بات کو چھوڑا اس نے خدا کی بات کو چھوڑا اور جس نے محمد وسلم کی بات کو لیا اس نے خدا کی بات کیا ہے